ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما اور آپ ان لوگوں کے لیے نہ جھگڑیے جو خود اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گناہگار ہو